ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے اپنے والد کو جمعے کی گھڑی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہا میں نے کہا جی ہاں میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے یہ امام کے بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچہتر